سید آسماں بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک آدمی کی طرف سے گندم کے دو مد بطور صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے یہ وہی مد ہے جس کے ساتھ تم غلے کا لین دین کرتے ہو حدیث نمبر پینتیس سو ستر مسند احمد